صورت النساء آیت ایک سو پینتالیس ایک سو چھیالیس ایک سو اڑتالیس اور ایک سو انچاس

مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرنا نفاق کی دلیل ہے اور منافق کافروں سے بھی بدتر ہیں کہ جہنم کے سب سے نچلے یعنی سخت ترین درجے میں ہوں گے لیکن ایسے پکے منافق بھی اگر سچی توبہ کریں اپنے اعمال درست کریں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین کو مضبوط پکڑیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور ریاکاری وغیرہ جیسی بیماریوں سے اپنے دین کو پاک صاف رکھیں تو ان کی توبہ قبول ہے اور وہ دنیا و آخرت میں ایمان والوں کے ساتھ شمار ہوں گے آیت ایک سو اڑتالیس ایک سو انچاس لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء قديرا کسی کا کوئی عیب معلوم ہو تو اسے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے یہی غیبت ہے جو منع ہے البتہ مظلوم کے لیے رخصت ہے کہ وہ ظالم کا ظلم لوگوں سے بیان کرے ایسی بات صورتوں میں غیبت منع نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر مظلوم صبر کرے اور بخش دے تو یہ زیادہ افضل اور اس کے حق میں بہتر ہے ان اللہ کا نافو قدیر بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا بڑی قدرت والا ہے دوسروں کو معاف کرنا یہ اسباب مغفرت میں سے ہے معاف کرو معافی پاؤ